بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے آپ کے دل پر اے نبی اترا ہے تاکہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیے صاف عربی زبان میں ہے اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے کیا انہیں یہ نشان کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے اور وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قرآن مسکن ہے سورہ کی ابتداء میں قرآن کریم کا ذکر آیا تھا وہی ذکر پھر تفصیل بیان ہو رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جن کے واسطے سے یہ وہی تمام رسولوں کے سردار پر اتری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر اٹھانوے میں فرمایا قلم ادو علیہ جبریل العیہ یعنی اس قرآن کو بحکم اللہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اے نبی نازل فرمایا ہے یہ قرآن اگلی تمام الہامی کتابوں کا سچا بتانے والا ہے یہ فرشتہ ہمارے ہاں ایسا مکرم ہے کہ اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے روح الامین بولے اسے زمین نہیں کھائی اس بزرگ با مرتبہ فرشتے نے جو فرشتوں کا سردار ہے آپ کے دل پر اے نبی اس پاک اور بہتر کلام اللہ کو ناصر فرمایا ہے جو ہر طرح کے میل کچیل سے کمی زیادتی سے نقصان اور کجی سے پاک ہے تاکہ آپ اللہ کے مخالفین کو گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بچاؤ کرنے کی رہبری کر سکیں اور تابع فرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رضوان کی خوشخبری پہنچا سکے یہ کھلی فصیح عربی زبان میں ہے تاکہ ہر شخص سمجھ سکے پڑھ سکے کسی کو عذر باقی نہ رہے اور ہر ایک پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حجت بن جائے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی عربی میں اتری ہے یہ اور بات ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے ان کی زبان میں ترجمہ کر دیا قیامت کے دن سریانی زبان ہوگی ہاں جنتیوں کی زبان عربی ہوگی اللہ عالم قرآن کی حقانیت کے ٹھوس ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھی اس پاک اور آخری اللہ کی کلام یعنی قرآن مجید کی پیشن گوئی اور اس کی تصدیق و صفت موجود ہے اگلے نبیوں نے بھی اس کی بشارت دی ہے یہاں تک کہ ان تمام نبیوں کے آخری نبی جن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کوئی نبی نہ تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو اگلی کتابوں کو سچانے کے ساتھ ہی آنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تمہیں سناتا ہوں زبور داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے یہاں زبر کا لفظ کتابوں کے معنی میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا سور قمر کی آیت نمبر باون میں فرمان ہے وہ کلو شعی انفعلو حفیظ زبر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سب کتابوں میں تحریر ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سمجھیں ضد اور تعصب نہ کریں تو قرآن کی حقانیت پر یہی دلیل کیا کم ہے کہ خود بنی اسرائیل کے علماء اسے مانتے ہیں ان میں سے جو حق گو اور بے تعصب ہیں وہ تورات کی ان آیتوں کا لوگوں پر اظہار کر رہے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرآن کا ذکر اور آپ کی حقانیت کی خبر ہے عبداللہ بن سلام سلمان فارسی رضی اللہ عنہما اور ان جیسے حق گو حضرات نے دنیا کے سامنے تورات و انجیل کی وہ آیتیں رکھ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے والی تھیں اس کے بعد کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس فصیح و بلیغ جامع و مانع کلام کو ہم کسی عجمی پر نازل فرماتے پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ہرا کلام ہے مگر مشرقین قریش اپنے کفر اور اپنی سرکشی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس وقت بھی وہ ایمان نہ لاتے جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر آسمان کا دروازہ بھی ان کے لیے کھول دیا جاتا اور یہ خود چڑھ جاتے تب بھی یہی کہتے کہ ہمیں نشہ پلا دیا گیا ہے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے آ جاتے اور مردے بول اٹھتے تبھی انہیں ایمان نصیب نہ ہوتا ان پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہدایت کی راہ روک دی گئی ہے